حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی نماز قائم کرنے زکوٰۃ ادا کرنے ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے اور مشرقین سے علیحدہ رہنے پر سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اسی